اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جملائی گا بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے